قطادہ نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت مالک بن سعصا رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس رات کے متعلق بیان کیا جس میں آپ کو معراج ہوا کہ جب آپ پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں ہارون علیہ السلام ملے جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ہارون علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا خوش آمدید صالح بھائی اور صالح نبی اس حدیث کو قطادہ کے ساتھ ثابت بنانی اور عباد بن نبی علی نے بھی انس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو ترانوے